پر ہے لیکن جھکنا صرف کس کے آگے ہے اللہ کے آگے کسی کے آگے جھکیں گے نہیں یہ لکھا ہے کچھ جملہ مقصودی یعنی ایمان سب انبیاء میں پر ہے لیکن عبادت میں صرف ایمان سب انبیاء پر ہے لیکن عبادت میں صرف اس کے لیے سالم ہیں تربت کے لیے ہو تفریح اور مضمون اول پچھلا مضمون جو آیا ہے پس اگر ایمان لائے وہ مثل اس کے جو ایمان لائے ہو تو اس کے ساتھ پتہ وہ راہ پر آ گئے وہ بہن تو اور اگر وہ پھر جائیں جزا مقدر ہے فلا تا جب جلکہ ہے تا جب تب تعجب نہ کرو کیوں یہ اللہ اس لیے کے بس بے شک وہ بیج کے ہیں بے شک بیج زد کے ہیں نہ طلب حق میں زد میں ہیں نہ طلب حق میں دو عبارتیں ہیں فعنما ہوں فی شکا پر ایک عبارت وہ ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں ہی جی۔ ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں ہی بھائی ہم والا اور عبارت خلاصہ یہ کہ ان کی فطرت خبیص ہے ان کے ان کے نہ ماننے سے تعجب نہ کریں کیونکہ سانپ کا کام ڈسنا ہے سانپ کا کام ڈسنا بھائی کا کام ڈسنا ہے سمجھا کہ اور ان کو کوئی کام نہیں ہے خاصا یہ امریک دو میں یہ تسلی ہے حضرت کو سمجھا قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے کون کافی ہو جائے گا اللہ کافی ہو جائے گا وہ بس سمجھ ہے اور وہ اللہ پاک سننے والا ہے ہر بات کا اللہ علی وہ جاننے والا ہے ہر شے کا ہر شے کو وہ جانتا ہے ہر بات کو وہ سنتا ہے سمجھ رہے ہو اللہ اب کیا تو رس میں بد کی تردید ہے نسارا رد بناتے تھے پھر اپنے بچوں کو اس میں ڈبوتے اور کہتے نسرانی اللہ سارا نسرانی سارا اللہ نے فرمایا تم کہہ دو ہمیں اس رنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دل کے اوپر جو رنگ چڑھا ہے ایمان والا وہ ہمیں کافی ہے اللہ رنگ اللہ پاک کا حضرت اللہ منسوب ہے اس کا نام صبح ابلنا اولو قبلنا لکھا ہے لکھا ہے کہو تم قبول کر لیا ہم نے رنگ اللہ پاک کا اور کون دیا تھا بہتر ہے اللہ سے ادرو رنگ کے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں عبادت اسی کی کی جائے گی ہاں تو سات جو اہل کتاب ججر برائے حضرت فرما دو ارے جھگڑ تو تم ہمارے ساتھ ہے اللہ کی توحید کے بارے میں ہے ایسی توحید اللہ کی توحید میں جی رب حالت وربونا یہ رب ہمارا اور رب تمہارا بلکم اعمال حکم اللہ امال ہونا اور ہمارے لیے اعمال تمہارے اور بس سے تمہارے اعمال تمہارے ہو ہونا رب حکم پلکائے سو اس میں تمہاری کوئی تخصیص نہیں تمہاری ہاں وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے آگے لنا اعمال وقت ہمارے اعمال ہیں ہمارے وقت تمہارے اعمال ہیں تمہارے لکھائے اپنا یہ بھی تمہارے نزدیک مسلم ہے لنا امارا کے نیچے لکھ لو پہلی بار تو لکھی ہے نا جی۔ ہاں، اب دیکھو لنا امارنا کے نیچے لکھ لو یہ بھی تمہارے نزدیک مسلم ہے سمجھا لہو مخلص یہ جملہ مقصودی ہے اور ہم صرف اسی اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں خالص ہونے والے ہیں بے خلاف تمہارے سے شرک یا مذہب رکھتے ہو بے خلاف تمہارے کے تم شرکیا مذہب رکھتے ہو ہمیں شرک ہمارے پاس شرکیا مذہب نہیں ہے سمجھا اور ہم خاص کے خالص ہونے والے ہیں شرک سے سمجھا خالص کرنے والے شرک سے دین کو شرک سے ام یقولون حضرت ام یقولون یہ شکوا ہے اور پیچھے جو شکوا گزرا ہوا کالو ہودن اور نسارا تا سدو کی علت ہے آیا کہتے ہیں کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ مسلمات اور تسلیمات اور ان کی اولادیں علیہ مسلات اور تسلیمات وہ بھی تھیں یہودی یا نصرانی اللہ فرماتے وہ جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابریم علیہ السلام یا سارے یہودی نصرانی تھے سارے کیا تھے ہاں، ان شاء اللہ آئے گا کہ یہودیت تو آئی بعد میں موسا علیہ السلام کے دور کے اندر وہ جو پہلے گزر گئے وہ کیسے یہودی بن گئے وہ سن رہے ہو ہوتی تورات من بعد ہی یہودیت تو اس وقت آئی جب تورات آئی تورات ملی موسا علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بھی پہلے گزر گئے اساق علیہ السلام بھی پہلے گزر گئے ابریم علیہ السلام اسم بھی پہلے گزر گئے وہ پہلے والے کیسے یہودی بن گئے کچھ سمجھ آیا ہے ہاں کل تم عالم جواب شکوا حضرت فرما دو ایا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالی سمجھا تھی ومن ادلم ہو یہ زجر بھی ہے اور جواب شکوا بھی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ومن ادلم پر اصل میں جانتے یہ بھی ہیں مگر چھپاتے ہیں جانتے یہ بھی ہیں مگر چھپاتے ہیں یہ لوگ سمجھا نا جانتے یہ بھی ہیں مگر چھپاتے ہیں اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو چھپاتا ہے شہادت کو اللہ اپنے ہاں من اللہ اللہ سے اللہ سے شہادت کو چھپاتا ہے کون سی شہادت مراد ہے شہادت التورات والانجیل انجیل الانبیاء جی، شہادت التورات والانجیل انجیل الانبیاء تو رات انجیل کی شادت نبیوں پر جو ہے کیا کون سا قانو الگ توحید حنیفیت قانو الگ توحید توحید ہے کبیر کا والا وہ توحید ماننے والے تھے سمجھا نہیں اور وہ مبحد تھے وہ سارے سارے تو سے کبیر کا حوالہ ہے نا بمن جی؟ لاؤ اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو پھر تاکید آ گئی یہ جماعت تھی جو تاکید گزر چکی ہے او ابریم علیہ السلام صاحب یعقوب اسبات علیہ و تسلیمات واسطے اس کے جو کچھ انہوں نے کیا اور واسطے تمہارے جو کچھ تم نے کیا اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں سے جو وہ کرتے رہے یعنی خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا نفا تو کجا نفع تو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط ابتلا اور بہو سے رسالت کی بحث شروع ہوئی تھی تین مسئلے بیان کیے گئے کل کے خبر کے اندر بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی شرافت اور بزرگی کا بیان تھا پھر کعبے کا ذکر تھا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو علیہ تھی ان کا ذکر تھا اس کے بعد ان کے ایک شبوں کا جواب تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں خود وصیت فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ بزرگوں کو اور ان فقیروں کو بھی پکارنا اس کا جواب دیا گیا ہم کو شہدا یا یعقوب الموت اب رسالت پر جو شبہات ہوتے تھے ان کا جواب دیں گے پہلا شبہ یہ ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا جب تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اس نے بیت المقدس قبلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا بیت اللہ اختیار کر لیا ہے ادھر یہ کہتا ہے کہ میں پہلے پیغمبروں کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سب کے سب متفق ہیں اور ادھر پیغمبروں کے قبلے کو چھوڑ کر جدید قبلے کی طرف اس نے منہ کر لیا ہے یہ یہود نے اعتراض کیا جو بیت المقدس جمی انبیاء کا قبلہ تھا اس کو اس نے کیوں چھوڑا معلوم ہوا یہ سچا پیغمبر نہیں ہے مکے کے مشرقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو ابھی اس کو سولہ سترہ مہینے ہوئے ہیں اور اس نے قبلہ ہمارا اختیار کر لیا ہے اس کو ہماری یاد نے اور وطن کی یاد نے ستایا ہے بس تھوڑے دنوں بعد یہ بھی واپس آ جائے گا اس طرح یعنی مختلف قسم کے لوگوں نے سوال کیا اللہ نے سیقول سفاہ نے اس کا جواب دیا ہے چار جواب دیے ہیں کتنے جواب ہیں چار جواب ہیں دو تفصیلی اور دو اجمالی جواب آئیں گے ان شاء اللہ اس رکھتے ہیں یہ تو میں نے یہ اپنی طرز جو شروع طرف کا ایک کیا حضرت ہوا یوں کہ بیت المقدس اپنا نبی علیہ السلاط و تسلیم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے سولہ یا سترہ مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہوا اور بجائے بیت المقدس کے کار اللہ بنا دیا گیا تو پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اس موقع پر یہودیوں کو مشرقین کو منافقین کو سب کو اعتراض کا موقع مل گیا بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام مرتد ہو گئے لگن یہ غلط ہے وہ اصل میں منافق تھے جو اوپر اوپر سے صحابی بنے ہوئے تھے ان کو ارتجاج کا موقع مل دیا انہوں نے اعتراض بھی کیا اور پھر واپس اپنے دین میں چلے گئے صحابہ نہیں تھے بلکہ کون تھے منافق تھے ایک کرینہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا من سے اللہ پاک نے قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے حضرت کو تسلی دی ہے کہ حضرت تھوڑے دنوں بعد قبلہ تبدیل ہوگا یہ بے وقوف لوگ سوال کریں گے آپ ان کے سوالوں سے پریشان نہ ہونا اللہ نے صفحا فرمایا ہے اور مقبل کے اندر پڑھا ہے ابتدا پارے کے اندر تو صفحا اللہ نے چن کو فرمایا ہے منافقین اللہ اللہ صفحا منافقوں نے نبی علیہ صحابہ کو صفحا کہا تو اللہ نے فرمایا صفحا صحابہ نہیں بلکہ منافق تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا سید صفحا تو صفحا کا کلمہ اللہ منافقوں کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں منافق مراد صحابہ مراد نہیں ہے نمبر دو کرینہ کہ صحابہ کرام تو نماز پڑھ رہے تھے درمیان نماز میں ان کو پتہ چلا قبلہ تبدیل ہو گیا تو نماز کے درمیان میں وہ پھیر گئے اپنا منہ پھیر لیا بیت المقدس سے کابل کی طرف اس مسجد کا نام ابھی مسجد ہے قبلہ تعین موجود ہے تو صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ نماز کے درمیان میں علم ہوا تو انہوں نے منہ پھیر لیا وہ تو اطاعت کے اتنی جو تھے وہ فرم بردار تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات سمجھا نا تھی وہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں بہرحال یہ مناسب جو تھے انہوں نے اعتراضات کیے سولہ یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا پھر منہ جو ہے وہ کابت اللہ کر لیا باقی یہ بحث کے مکہ مکرمہ میں آپ کا قبلہ کیا تھا یہ حدیث پاک پڑھو گے تو وہاں تفصیل آئے گی بخاری شریف کے اندر خاص طور پر <clears throat> ابتدا میں ایک قول یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا مکے میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا لیکن آپ کعبے کی اس طرف سے کھڑے ہوتے تھے بجانے میں جنوب اور منہ کرتے تھے اس طرف تو وہ کعبے کو بھی منہ ہو جاتا اور بیت المقدس کو بھی منہ ہو جایا کرتا تھا سمجھا نہیں سی مشرقی نے مکہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا منہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے سمجھا نہیں سی اس طرح آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی بجانے میں جنوب تاکہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے ایک قول یہ ہے اور مشہور قول جو ہے وہ دوسرا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا کعبہ بیت اللہ کا کعبہ تھا سمجھا جی؟ وہ بیت المقدس نہیں تھا پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو کعبہ منسوخ ہو گیا اور بیت المقدس بن گیا پھر سولہ سترہ مہینے بعد پھر قبلہ منسوخ ہوا اور بیت المقدس سے پھر کعبہ بن گیا اس طرح دو دفعہ نسخ آیا ہے دفعہ دو دفعہ نسخ آیا ہے بہرحال اللہ پاک نے پہلے اطلاع کر دی سمجھا تھی اور اعتراض ہوں گے لیکن آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہونا چار جواب آ رہے ہیں دو اجمالی اور دو تفصیل حاکمانہ اور حکیمانہ مانا الرحیم مانا کرب و اول کا ہے یہ جواب شب و اول ہے شب و اول کا جواب آ رہا ہے سالت پر جو شبو ہوتے تھے ان قریب کہیں گے بے وقوف من کے لوگوں کے حضرت سیقول جو ہے نا یہ سین استقبال کے لیے ہے بعض لوگوں نے اس کو ماضی کے معنی میں کیا ہے اپنا کہ یہ پہلے کام ہو چکا تھا لیکن سین کھڑی ہوئی ہے مظاہرے پر اس لیے لکھا ہے ظاہر فل استقبال ظاہر ظاہر ہے کہ یہ استقبال کے لیے ہے ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے مشرقین یہود منافقین مشرقین یہود سمجھے تو یہ سارے کہیں گے ما ولہ مقول صفحا مقول کیا کہیں گے کس چیز نے پھیرا ہے ان کو ان کے قبلے سے یعنی بیت المقدس قبلے سے اللہ تی کان والے ہے وہ جو تھے وہ اس پر قبلے سے کس نے پھیرا ہے للہ المشرق والمغرب اب حضرت پہلا جواب ہے یہ حاکمان یہ اجمالی بھی ہے اور اللہ نے فرما تم کون ہو پوچھنے والے للہ ہل والمغرب اللہ کے لیے ساری سنتے مرضی مرضیوں کی جو بھی حکم دے دے تم کیوں اعتراض کر رہے ہو پوچھ رہے ہو تم کون ہو پوچھنے والے لکھا ہے قل للہ پر جواب للہ پر جواب شبو غلط لکھا ہے کچھ لکھ لو جواب اول اجمالی یہ لکھو لگ لکھو لکھو تو میں بتا رہا ہوں جواب اول اجمالی ہاں کے مانو اب کرو مگر او للہ ہل مشرق و مغرب ابھی تک نہیں لکھا گیا توجہ کرو نا اب کل للہ حضرت فرما دو صرف اللہ کے لیے ہیں تمام سمتیں تمام سمتیں لکھا ہے جی۔ للہ جی۔ صرف اللہ کے لیے ہیں تمام سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب تمام سمتیں صرف اللہ کے لیے ہیں المشرق ہو خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو خا قتل میں لکھا ہے جی المشرق پر خواہ المغرب پر بھی خواہ اب اس کو ملا کر مانا کرنا ہے کیونکہ اللہ کے لیے صرف مشرق مغرب تو نہیں ہے نا ساری سمتیں ہیں نا حضرت فرما دو صرف اللہ کے لیے ہیں تمام سمتیں خواہ مشرق ہو اور خواہ مغرب ہو کسی کو اعتراض کا حق نہیں کسی کو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کوئی اعتراض کرے بس اللہ ہی کے لیے ساری سمت ہے یادی من شاہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے سراط مستقیم سے کیا مراد ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر حکم کی علت طلب کرتے ہیں بھئی یہ حکم اللہ نے کیوں دیا اس میں کیا علت ہے یہ حکم کیوں دیا اللہ نے فرمایا یہ سراط مستقیم نہیں ہے سراط مستقیم یہ ہے کہ انسان بغیر علت طلب کیے اللہ کے احکام کو مان لے گئے علت طلب کرنے کے بغیر اللہ کے احکام کو مان لے گئے یہ ہے اصل سراط مستقیم لکھا ہے سراط مستقیم پر بلا علت طلب کیے احکام شرعیہ ماننا بلا علت طلب کیے شرعیہ ماننا یہ سراط مستقیم ہے اللہ مجالنا میں ذرا وہی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے راہ راست کی طرف کزال کا جالنا کم امتم و حضرت یہ جملہ بہت سارے گا ہے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہیں قبلہ اچھا دیا ہے امت بھی میں نے تمہیں کیا بنایا ہے افضل امت بنایا ہے سمجھ رہے ہو یہ اصطلاحات میں پڑھ رہے ہو کہ کزال کا تین معنوں کے لیے آتا ہے کتنے مانوں کے لیے تشریح کے لیے تعلیم کے لیے اور بیان کمال کے لیے یہ بیان کمال کے لیے کاف بیان کمال کے لیے ہے وہ کزال کا اور اس طرح کر دیا ہم نے تمہیں امت واقع واسطن کا مانا کیا ہے واسطن کا مانا ایک جو مشہور ہے سمجھا کہ اردو میں تفسیروں میں زور لگایا ہے واسطن کا مانا معتدل مانا کرتے ہیں سمجھا نہ افراد ہے اور نہ تفریح ہے تمہارے پاس بھی لکھا ہے بس وطن کا مانا مول کو دل کے لکھا ہے ہاں لیکن میں یہ مانا لے ہی نہیں رہا بالکل واسطن کا مانا افضل واسطن کا مانا افضل وسط جو ہے نا وسط میں مانا افضل آیا کرتا ہے ایک نہیں بلکہ مشہور آیا کرتا ہے وسط افضل کو وسط کہتے ہیں سمجھا کرو مانا میں وہی مانا کر رہا ہوں اور اس طرح بنایا ہم نے تمہیں امت واسا پن افضل امت تمام امتوں سے ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے ساری امتوں سے تمہارا درجہ زیادہ ہے کیوں شہدا الناس تاکہ ہو وہ تم نگرانی کرنے والے حق بتانے والے اوپر لوگوں کے اور میں رسول علیہ السلام اوپر تمہارے شہیدن نگران میری طرف دیکھو اوپر دیکھو میں سمجھا دوں بات آگے بھی آئے گی ان شاء اللہ چوتھے پارے کے اندر یہ بات اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں افضل امت بنایا تمام امتوں میں سے تمہیں میں نے کیا بنایا کیوں اس لیے کہ پہلے لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے امبیا آیا کرتے تھے کون آتے تھے نبی آتے تھے وہ امتوں کی نگرانی کرتے تھے ان کو حق بتاتے تھے باطل کی وضاحت کرتے تھے ان کو باطل سے ہٹا کر حق کے راستے پر لگاتے تھے لیکن اب چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین آ گئے اب نبوت ختم ہو گئی ہے اب پیغمبر نے نہیں آنا تو اب آپ نے وہ نگرانی والا کام تم نے کرنا ہے نگرانی والا کام تم نے کرنا ہے اب کیسے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگران ہیں کیا ہے تمہاری نگرانی کریں گے تمہیں حق بتائیں گے تمہیں صحیح راستے پر لے آئیں گے جب تمہاری تربیت ہو جائے گی پھر تم لوگوں کی نگرانی کرو پھر تم لوگوں کی کیا کرو گے پھر تابعین کی پھر تابعین تبہ تابعین کی نگرانی کریں گے وہ اگلوں کی کریں گے اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو سمجھ آیا ہے نگرانی کا مطلب سمجھ رہے ہو کسی کی نگاہ داری کرنا شریعت کے خلاف جو وہ کام کرے اسے روکنا ٹوکنا اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کا امر کرنا یہ ہے نگرانی پیغمبر علیہ السلام تمہارے گواہ ہیں تمہارے نگران ہیں تمہیں حق بتاتے ہیں تمہاری تربیت کریں گے پھر تم اگلے لوگوں کی نگرانی کرو گے وہ اگلوں کی کریں گے وہ اگلوں کی کریں گے اس طرح کیا مطلب یہ سلسلہ چلے گا یہ ہے اصل آیت کا مطلب کیونکہ لے تک جو ہے یہ امت جالنا کو تم امت وفتا کی علت ہے چاہے اس کی ہم نے تمہیں افضل امت بنایا کیوں بنایا افضل اس لیے کہ تم سے نبیوں والا کام لیا ہے چلیا ہے جو کام پہلے پیغمبر کرتے تھے اب وہ کام اس امت نے کرنا ہے سمجھا تھی جی؟ اب دیکھو لے تو ہو وہ تم حق بتانے والے نگرانی کرنے والے اوپر لوگوں کے بجکون رسول ہو اور ہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تمہارے نگران یہ آلہ ہے نا اعلیٰ مانا جی؟ اس لیے ہو رہا ہے نگران ہو وہ تم لوگوں پر اور ہوں میں رسول علیہ خلا و تسلیم اوپر تمہارے نگران سمجھ رہے ہو <clears throat> حضرت بریلوی حضرات سوال کرتے ہیں غالی میں پیچھے بھی وعدہ کر رہا تھا کہ یہاں آئے گی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں سمجھ لو بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو شہیدن فرمایا ہے اور شہیدن کا ہوتا ہے گواہ شہیدن کا کیا مانا ہے اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو جو موقع پر موجود نہیں وہ گواہ نہیں بن سکتا بات معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام و تسلیم ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں آپ کیا ہے حاضر و ناظر بات سمجھ پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے <coughs> ترتیب تو اور ہے تبھی لیکن بس میں اس ترتیب پر عرض کر رہا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ گواہ جو ہے اس کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے سمجھ رہے ہو چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا شاہد شاہد من الاہد شاہد شاہد نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا وہ دونوں بھاگے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا وہاں ایک شاہد نے شہادت دی ایک گواہ نے گواہی دی حالانکہ وہ شاہد موقع پر موجود نہیں تھا کیونکہ موقع پر تو یہ دو اکیلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا تیسرا بندہ تھا ہی کوئی نہیں کچھ سمجھ رہے ہو تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کو شاہد فرمایا معلوم ہوا کہ شاہد اور شہید کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے یہ جواب اصلی نہیں ہے سمجھا کیونکہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو اس کا ہی اور ہوتا ہے شاہدہ کا معنی لیکن بار تو انہیں یہ جواب دے دیا کہ جہاں اللہ نے شاہد شاہد فرمایا ہے کہ گواہی دی گواہی دینے والے نے حالانکہ وہ گواہ موقع پر موجود نہیں تھا ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں شہید ان کا مانا گواہ ہوتا ہی نہیں ہے صرف یہ من آئی جواب ہے پہلا تسلیمی جواب ہے یہ من آئی ہے شہید ان کا مانا جہاں گواہ تو سن رہے ہو شہید ان کا مانا کیا ہوتا ہے حق بتانے والا نگرانی کرنے والا کیا سمجھا سمجھ رہے ہو حق بتانے والا اور نگرانی کرنے والا یہ مانا ہے اور یہی وہ مانا ہے جو سیاق سباق کے ہونا ہے کیونکہ ابھی فرمایا اللہ کم امتھا ہم نے تمہیں افضل امت بنایا اب آگے اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ افضل امت کیوں بنایا گیا افضل امت اس لیے بنایا گیا کہ نبی علیہ السلام تمہاری تربیت کریں گے اور تم پھر آگے لوگوں کی تربیت کرو گے وہ آگے تربیت کریں گے اس طرح یہ سلسلہ کیا تک چلتا رہے گا سمجھ رہے ہو من جواب ہے کہ اس کا منع گواہ ہوتے ہی نہیں ہے سیرت اس کا معنی نگرانی کرنے والا تربیت کرنے والا حق بتانے کا اب تسلیمی جواب آ رہا ہے اور اگر ہم مان بھی لے لیں کہ یہاں مانا ہے گواہ کیا مانا ہے تو اس سے مراد وہی گواہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کی وضاحت فرمائی ہے سمجھے بخاری شریف کتاب التفسیر تفسیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے پورے کی تفسیر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو تمام پیغمبر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور تمام امتیں بھی پیش ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں سے پوچھے گا مشرقوں اور کافروں سے کہ میاں بتاؤ تم جو شرک و کفر کرتے رہے جب تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں کوئی مسئلہ سمجھانے والا نہیں آیا تھا تو وہ کہیں گے بلّہ ما جانا بن نذیر اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا جب وہ قسم کھائیں گے اللہ پاک حضرت نو علیہ السلام کو بلائیں گے نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اے حضرت آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی آپ نے ان کو مسئلہ بیان کیا تھا وہ کہیں گے ہاں یا اللہ میں نے تو مسئلہ بیان کیا تھا میں نے تو ساڑھے نو سو سال ان کو مسئلہ بیان کیا تبلیغ کرتا رہا میں اللہ تبارہ کو ذرا پوچھیں گے تیرا گواہ کون ہے تو غور کرو غور سنو تیرا گواہ کون ہے نو علیہ السلام فرمائیں گے میرا گواہ امت محمد صاحب السلام وسلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سن جو جاؤ بے تمہیں لایا جائے گا امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ چانو علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں واقعی نو علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تھی جب امت محمدیہ گواہی دے گی تو وہ کافر احساس کریں گے کہ یہ کیسے مولوی گواہ بن گئے یہ تو آئے کئی ہزار سال بعد ہم سے ہمارا زمانہ پہلے اور ان کا زمانہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت موقع پر پیچھے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ نو علیہ السلام کے کافر وہی بات کہیں گے جو آیا آج کے غالی کہتے ہیں آج کا غالی بھی کہتا ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر اور نو علیہ السلام کی قوم کے کافر بھی کہیں گے کہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں یہ تو بعد میں آئے تھے گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوئے یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے سمجھیے بات نو علیہ السلام کی قوم کے کافر وہی اعتراض وہی بات کہیں گے جو آج کا غالی کہتا ہے آج کا غالی کہتا ہے کہ جواب وہ ہوتا ہے جو موقع پر اور نو علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہے گی کہ امت محمدیہ کیسے گواہی دے رہی ہے یہ تو بعد میں آئے ہم تو پہلے کیا یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے سمجھا بھائی اللہ سوال کرے گا کیوں بھائی تم جو گواہی دے رہے ہو تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو موقع پر موجود نہیں تھے تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ یا اللہ تو نے کتاب نازل فرمائی تھی قرآن پاک اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس میں جا بجا موجود تھا کہ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی ہم نے تو قرآن کے مطابق گواہی دی ہے سمجھ رہے ہو موقع پر نہ امت محمدیہ موجود ہے اور نہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اچھا بھائی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بلایا جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بلایا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیری امت سچ کہتی ہے کیا تیرے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی اس میں یہ مسئلہ موجود تھا تو نبی علیہ السلام اپنی امت کی تعدیل اور تزکیہ فرمائیں گے فرمائیں کہ میری امت سچ کہتی ہے باقی اللہ کی کتاب کے اندر یہ مسئلہ مذکور تھا سمجھ رہے ہو اب نبی علیہ السلام کی شہادت کون سی ہے تعدیل اور تدقیہ کی شہادت ہے کون سی شہادت ہے ہدایہ میں تم نے پڑھا ہے نا ہدایا میں کہ چار آدمی زنا کے گواہ ہوتے ہیں نا پھر دو آدمی اور گواہ ہوتے ہیں جو ان کی تعدیل کرتے ہیں جو ان کا تجقیہ کرتے ہیں کہ یہ چار آدمی سچ بول رہے ہیں پہلے تو اصل گواہ موقع پہ کتنی ہوتے ہیں چار پھر دو گواہ اور آتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں تعدیل و تزکیہ کے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے لیکن وہ گواہی کون سی ہوگی تعدیل اور تزکیہ کی گواہی موقع کی گواہی نہیں ہوگی موقع پر نہ امت محمدیہ موجود ہوگی اور نہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موجود نہیں ہوگا گواہی دیں گے حضرت لیکن تعدیل و تزکیہ والی گواہی جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اس کے بعد آپ نے جائز پڑھی وہ کزال جالنا کو ممت الفل سکون شہدا عالنات و یقون تو شہیدن کا مانا گواہ نہیں ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو گواہ ہے تو گواہ کا موقع پر موجود ہونا کوئی ضروری جس طرح شاہد شاہدن میں آ چکا ہے اور نمبر تین گواہ اگر مان بھی لیا جائے تو گواہ کا وہ مانا ہے جو خود صاحب الوحی نے صاحب واقعہ نے اور خود موصوف نے جس کو یہ صفت لگ رہی ہے شہیدان والی اس نے خود تشریف فرما دی ہے سمجھ آیا ہے اب تمہارے پاس کہیں حاشیے پر یہ ادھر ادھر جلد لکھے ہیں شہیدن پر معدل مذکے مز لکھا ہوا ہے شہیدن پر ہے شہیدن کے نیچے دیکھو شہیدن کہاں ہے شہیدن یہ خراب ہے معدلن مذکن تعدیل کرنے والے تزکیہ کرنے والے معالم خادن مظہری ہے جی اور عبارت بھی ہے کوئی اوپر لکھی ہے فن اکثر المفسرین قالو اور شہیدن کو اوپر لکھی ہے فن اکثر المفسرین قالو مانا شہیدن المکن مانا شہیدن مزکین اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ شہیدن کا مانا مزکین ہے وہ سمجھ آیا ہے پہلا جواب کیا آیا کہ شہیدن کا مانا گواہ نہیں ہے دوسرا جواب ہے کہ اگر گواہ بھی ہے تو گواہ کا ہر جگہ موقع پر موجود ہونا ضروری تیسرا جواب کیا آیا کہ شہیدن کا من گواہ ہے تو اس سے مراد وہ تشریح ہے جو خود صاحب الوئی نے کر دی ہے سمجھ رہے ہو چوتھا جواب چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر یہی معنی کرتے ہو شہیدن کا جو تم نے گھر رکھا ہے کہ ہر وقت موجود ہے ہر جگہ پر تو پھر لازم آئے گا کہ امت محمدیہ کا ہر فرد حاضر و ناظر ہے امت محمدیہ کا ہر فرد کیوں اللہ نے پہلے امت کا نام فرمایا سکون شہدا بکون رسول علیکم شہیدہ شہیدا رسول کی ش... اپنے شہادت کا ذکر بعد میں ہے امت کی شہادت کا ذکر پہلے ہے تو لازم آئے گا تو امت کا ہر فرد جو ہے وہ کیا ہے گواہ ہے حاضر اور ناظر ہے حالانکہ یہ دعویٰ تمہارا بھی نہیں ہے سمجھا نا تھی تو جب یہاں شہادا کا مانا وہ نہیں کرو گے تو شہیدن میں بھی وہ مانا نہیں ہوگا بات سمجھیے کتنے جواب آ گئے پانچواں جواب پانچواں جواب یہ ہے کہ اصل جواب تو ایک ہی ہے وہی سمجھا کہ جی سارے اس کے شواہد ہیں لیکن بہرحال پانچواں جواب یہ ہے کہ اگر شہید ان کا معنی یہی کرتے ہو زبا اور حاضر و ناظر تو اس صورت باقاعدہ کے بعد واقعہ مسجد زرار پیش آیا کون سا واقعہ پیش آیا مناسب مسجد بنائی تھی حضرت کو نقصان دینے کے لیے اور حضرت سے کہا کہ آ کر نماز پڑھو نبی علیہ السلام سمجھے کہ شاید سچ مچ مسجد بنائی ہے انہوں نے مخلصانہ طور پر اللہ نے وہی بھیج کر بتا دیا ولدین مرار و کفر و تفریق بین المسلمین المسلم اللہ و رسول یہ تو آپ کے دشمن ہیں آپ کی دشمنی کے لیے انہوں نے یہ مکان بنایا ہے چنانچہ آپ نے بندے بھیجے اور اس مسجد کو گرا دیا آگ لگا دی تھی اگر آپ کو یہاں شہیدم اس لیے کہا گیا کہ آپ حاضر و ناظر تھے تو بعد والا واقعہ جو ہے وہ آپ کو کیوں نہ معلوم ہوا تو سمجھ آیا ہے اس کے بعد تحریم والا واقعہ آیا جو نبی نبیما تو حضر کیونکہ وہ واقعہ بی بی زینب کا ہے نا جی اور بی بی زینب کا واقعہ سن پانچ ہجری میں پیش آیا ہے شادی ہوئی ہے کب شادی ہوئی ہے پانچ ہجری کے اندر یہ بقرہ پہلے نازل ہوئی وہ پانچ سال بعد صورت نازل ہوتی ہے اگر آپ نبی علیہ السلام حاضر و نازر تھے تو آپ کو پتہ نہ چل جاتا کہ یہ میری بیویوں کا آپس میں اتفاق ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم نہ ہو سکا سمجھ آ رہی ہے بات بہت تبوک جو ہے وہ سن نو ہجری میں پیش آیا ہے اس کے اندر سورہ منافقون نازل ہوئی ہے بلّہ یشد ان المنافقین اگر آپ کو پہلے حاضر ناظر والی صفت دے دی گئی تھی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیوں قرار دیا کچھ سمجھ رہے ہو زید سچا تھا آپ نے کہا تو جھوٹا ہے مناظر جھوٹے تھے آپ نے کہا تو سچا ہے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیوں قرار دیا جا رہا ہے اگر پہلے آپ حاضر و ناظر تھے کچھ سمجھ آیا ہے واقعہ عشق پیش آیا بی بی اشرف صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمت لگی نبی علیہ السلام و تسلیم پچاس دن پریشان رہے قرآن آیا تب حقیقت کھلی اگر آپ حاضر و ناظر تھے تو آپ کو نہ حقیقت معلوم ہو تو سمجھے یہ بات تو اس کا مطلب کیا ہوا خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شہید کا معنی کرتے ہو حاضر نہ لے تو اس آیت کا قرآن پاک کی اور متعدد آیات کے ساتھ ایسا تعارف بنتا ہے کہ جس کو نکالنا بھی ممکن نہیں جس کو نکالنا بھی ممکن نہیں تار کرتا ہے اس لیے کہنا پڑے گا کہ شہیدن کا معنی حاضر ناظر نہیں شہیدن کا معنی وہی گواہ ہے جو خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تعدیل و تفصیل والی شہادت مراد ہے اور یہ شہادت مراد نہیں ہے بات ہو رہی ہے کتنی جواب ہو گئے پانچ کتنی ہاں، بسم اللہ الرحمن جاننا اور اس طرح بنایا ہم نے تمہیں امت و سطن افضل تاکہ ہو وہ تم گواہ اوپر لوگوں کے اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تمہارے گواہ بس یہ پہلا جواب آیا پہلی علت بھی آ گئی جواب بھی آ گیا اجمالی حاکمانہ اب وما جالن القبلہ کا یہ دوسری علت کہو دوسرا جواب کہو یہ حکیمانہ جواب ہے لکھا ہوا جواب حکیمانہ یہ اوپر لکھا جواب حکیمانہ نیچے لکھا ہے علت فانی علت بھی ہے اصل لگ جواب کا بہتر ہے میں لے رہا ہوں وما جالن القبلہ تھا اللہ کی کنتا علیہ اب دوسرا جواب کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو قبلہ جو تبدیل کیا ہے اصل حکمت بیان ہو رہی ہے ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں امتحان کا کون عمل کرتا ہے مجھے عالم اور غیر قادر متصرف سمجھ کر اور کون عمل نہیں کرتا اچھا اندر دیکھو ذرا توجہ فرماؤ القبلا کا جو ہے نا القبلا کا یہ جالنا کا ہے فن جالنا کا کیا ہے مقدم ہے اور الکاب کا جو ہے مفعول اول اس کے بعد مقدر ہے سمجھ رہے ہو نا آپ اب ذرا خیال کر کے مانا کرو وما جالنا اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کعبے کو نہیں کیا ہم نے قبلہ اللہ کی کن تالحا وہ کعبہ جو تھا تو اوپر اس کے مکے مکرمہ کے اندر پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ دوسرا قول راجیہ ہے کہ مکے مکرمہ میں آپ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے پھر مدینہ مرغرہ ہے تو بیت المقدس کی طرف پھر سولہ سترہ مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہو کر کیا بن گیا کعبہ آخر اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی کن تالحا کو کہا جا رہا ہے سمجھ رہے ہو اللہ کی کون تال ہاں، وہ کہاں جا رہا ہے سمجھا سی وہ جو تھا تو اوپر اس کے اللہ لینا علما میں پیچھے سورہ محمد کے اندر عرض کر آیا ہوں کہ علم جو ہے وہ بے معنی اظہار ہے سمجھا اب میں مانا جی کروں گا مگر تاکہ ممتاز کردے میں ہم جدا کردے میں ہم ان لوگوں کو جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے جو پھر جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پر پھرنے والوں اور متبعین کو ہم ایک دوسرے سے کیا کرنا چاہتے ہیں ممتاز جدا کرنا چاہتے ہیں مخلص اور مناسب کام امتیاز کرنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے نیچے تمہارے پاس عبارت ہے وہ پڑھو سبوز عل علم موزا تمجید سبوز عل علم موزہ علم کو تمجید کی جگہ پر رکھا گیا مانا تمجید والا ہے مدارک کام والا ہے اللہ لینو میزا مگر تاکہ ہم جدا دیں میں ان لوگوں کو جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے جو پھر جاتے ہیں اپنی ایڈیوں پر وہ ان کانت کبیر اور بے شک شان یہ ہے ان تھا بے شک شان یہ ہے <coughs> ہے وہ کون کانت کا مرجہ تمہارے پاس لکھا ہے تحویل قبلہ لیکن تحویل جو ہے حضرت تحویل قبلہ ہے تو مزدور تعویل تو ہو سکتی ہے لیکن تولیت قبلہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور اگرچہ ہے جو منہ کرنا اس قبلے کی طرف الگ کبھی رہتا البتہ بڑا مشکل کبیرہ بنا مشکل مشکل مگر ان لوگوں پر جنہیں رہنمائی کی اللہ پاک نے اللہ نے جنہیں رہنمائی فرمائی ہے کون سی رہنمائی یعنی احکام مانے بلا علت طلب کیے احکام مانے جن کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے تو وہ بغیر علت طلب کرنے کے احکام مان لیتے ہیں ان کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں آئے اور بے شک شان یہ ہے یہ منہ کرنا کعبے کی طرف لبیر البتہ بڑا مشکل مگر صرف ان لوگوں پر جنہیں رہنمائی کی اللہ پاک نے یعنی احکام علت طلب کرنے کے بما کان اللہ ہو جواب سوال مقدر جواب صاحب کو پھر اشکال آیا تھا کہ جب بیت المقدس کی بلا آج بھی تھا اصلی کی بلا نہیں تھا تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی نمازیں تو غیر ہو گئی اللہ نے فرمایا نہیں وہ جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی تو میرے حکم کے تحت پڑھی ہیں وہ کیوں ہوں گی گما اللہ ہو لکھا جواب سوال مقدر ہاں نیچے عبارت لکھی ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا تو نمازوں کے ثواب میں فرمایا اور نہیں اللہ پاک تاکہ ضے کریں تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو نمازوں کو ایمان سے کیوں تعبیر کیا گیا اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ بھی بتقاض ہے ایمان پڑھی تھی بتقاض ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو تو اس لیے منہ کر کے پڑھی تو وہ تقاضا تھا کس کا بھائی ایمان کا یہ تقاضا ہے نا کہ انسان نماز پڑھے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دہری اور کافر کو اطاعت نہیں کرتے اطاعت تو مومن کرتا ہے اس لیے وہ نمازیں جو پڑھی گئی کیونکہ ہے ایمان باللہ بال رسول تھی اس لیے اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا تمہارے ایمان کو اللہ اللہ صاحب بے شک اللہ پاک ساتھ لوگوں کے البتہ بڑی شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں قد نرا کا تاکہ دیکھتے ہیں ہم بار بار پھر پھرنا چہرے تیرے کا پھر سمائے آسمان کے اندر حضرت بار بار دیکھتے کہ کب جبریل آ رہا ہے کب آ رہا ہے جبریل وہی لے کر سمجھا نا صحیح اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ دیکھ رہے ہیں ہم بار بار پھرنا چہرے تیرے کا آسمان کے اندر فلاں لے جننا کا واد آئے تحریر کی تلکا ہے یہ تحریر کا واد ہے تک البتہ ضرور پھیریں گے ہم آپ کو قبلے کی طرف ایسا قبلہ جو پسند کرے گا تو اس کو ہمارا وعدہ ہے ہم تجھے وہ قبلہ دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے فضل وجہ کا حکم تحویل چل جائے نہیں لکھا ہوا نہیں چاہے جو ہی وہ ہری گلم ہے ہاں حضرت کو یہ بار بار یہ اچھی لگتی تھی نا کہ قبلہ میرا کعبہ بن جائے نیچے لگو نا حکم تحویل لکھ لیا حکم تحویل پہلے تھا وعدہ تحویل وعدہ تھا کہ ہم آپ کو قبلہ دیں گے اب وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے حکم آ رہا ہے پر پھر تم اپنے چہرے انور کو طرف مسجد حرام کے مسجد حرام کی طرف اپنے منہ مبارک پھیرو حضرت ذکر ہے وجہ کا اور ارادہ ہے پورے بدن کا یہ یعنی نہیں کہ صرف منہ پھیر کر کھڑے ہو جاؤ من سارا بدن اسی طرف کرو بس پھیر اپنے چہرے انور کو طرف مسجد حرام کے سمجھا بھی وہ ہے سما کم تم ہے سما کم تم حضرت کیا لکھا ہے یہ حکم تخصیصی نہیں یہ حکم سمجھا تھی یہ تخصیصی حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم امت کو بھی ہے فقط آپ کو نہیں ہے کیونکہ وجہ کا واحد مذکر مخاطب تھا نا سمجھا نا بھائی تو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہے تو اللہ نے فرمایا یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ امت کا بھی یہی حکم ہے تو تم کو اور جہاں بھی ہو وہ تم پیغمبر بھی امتی بھی پیغمبر بھی حتیٰ کہ خود بیت المقدس میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کم کن تم پر یہ لگ جی بیت المقدس کے اندر جو نماز پڑھو پھر بھی کعبے کی طرف منہ کرنا ہے سمجھا جی خود بیت المقدس میں بھی حتیٰ کہ خود بیت المقدس میں بھی لکھ لیا ہے حتیٰ کہ خود بیت المقدس میں بھی رو مانا اور جہاں بھی ہو وہ تم پیغمبر بھی پیغمبر بھی اور حتیٰ کہ خود بیت المقدس میں بھی پر پھر تم اپنے منہ کو طرف اسمت دے دے ہر لدین اوت الکتابہ اب حضرت یہ دوسرا جواب تیسرا جواب ہے یہ کتنا جواب ہے تیسرا ہے تیسری علت بھی ہے اور تیسرا جواب بھی ہے میری طرف دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ دو جواب آئیں گے اجمالی اور دو جواب آئیں گے تفصیلی پہلا جواب اجمالی آیا للہ مشرے کو اب یہ دوسرا جواب اجمالی ہے وہ ان الدین نو کو سمجھ رہے ہو پہلا جواب تفصیلی کہاں تھا وہاں اب جالن قبل تلتی کن سا اور دوسرا جواب تفصیلی آگے آ رہا ہے دو جواب اجمالی ہیں دو جواب اب اجمالی کے لحاظ سے یہ دوسرا جواب ہے اور کل جوابوں کے لحاظ سے یہ تیسرا جواب ہے اجمالی کے لحاظ سے کتنا جواب ہے دوسرا کیونکہ ایک اجمالی پیچھے گزرا ہے ایک اجمالی یہ ہے لیکن جوابات اگر ترتیب شمار کرو تو یہ تیسرا جواب ہے کیونکہ دو پیچھے گزر آئے ایک اجمالی اور ایک تفصیلی یہ علت لکھا ہوا ہے علت خالص اجمالی اور اوپر جواب بھی لکھ لو یہ جواب بھی ہے نا جی اس سوال کا سیقول فیقول والے سوال کا یہ جواب بھی ہے نا جواب نمبر تین اجمالی جواب خالص اجمالی دونوں لفظ کرو مانا وہ ان اللدینہ اوت الکاب اللہ فرماتے ہیں یہ مولوی جو بیٹھے اعتراض کریں یہ بھی جانتے ہیں تورات میں انہوں نے کھڑا ہوا ہے کہ پیغمبر آخر اس زمان کا قبلہ پہلے بیت المقدس ہوگا پھر تبدیل ہو کر کیا بنے گا کعبہ بنے گا جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں وہ ان الدین اوت الکتابہ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب کو لال البتہ جانتے ہیں کہ انہو بے شک وہ تحویل اللہ کا مرجع کیا ہے تحویل ہے بے شک وہ تحویل الحق کو ٹھیک ہے میرے رب بہن ان کے رب کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے لجا لمون پر ایک لفظ لکھا ہے مگر عنادن نہیں مانتے مگر ہاں، جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے مگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتے بم اللہ ہو بے غافل اور نہیں اللہ پاک بے خبر ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں سمجھا اللہ کو بھی پورا پورا پتا ہے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں سمجھا تھی <clears throat> یعنی مومن و کافر مومن کیا کر رہا ہے اس کو پتا ہے کافر کیا کر رہا ہے اس کو پتا ہے اس بات کا والین خیال فرماؤ حضرت والن اطحتا کے نیچے لکھا ہے اول سمجھا نا یہ ان شاء اللہ پڑھتے ہیں بعد میں آئے گا میں دوبارہ تقریر پھر کرنی ہے یہاں اور لکھا ہوگا عناد بل قبلہ ہے یہ ان کو قبلے کے ساتھ بھی ضد ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی ضد ہے اب یہ پہلے عناد بل کا ذکر ہے اور البتہ اگر لے آئے تو ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب کو بالکل لے آیا ہر قسم کی دلیل بالکل لے آئے تم کا من آپ ان کے پاس ہر قسم کی دلیل لے آؤ سمجھا تھی اکلی نقلی دلیلیں لے آؤ ماتا بہ قبلا تھا شق اول جی یعنی نہیں اتباع کریں گے یہ لوگ آپ کے قبلے کی حضرت یہ ہیں یہ ضدی ہیں آپ ان کو ہر طرح کے دلائل بھی پیش کر دو کہ کعبہ جو ہے وہ برحق کا قبلہ پھر بھی یہ آپ قبلے کا اتباع نہیں کریں گے یہ نہیں اتباع کریں گے یہ لوگ قبلے تیرے کی بما انتا چل گئے یہ دوسری شک ہے اور نہیں ہو آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی وہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے اور آپ ان کے قبلے کا اتباع نہیں کرو گے کیوں نہیں کرو گے وہ آگے آ رہا ہے وما باز علت شق اول کی علت وہ لوگ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو قبلے کے معاملہ میں ایسے شدید ہیں کہ نہیں ہے بعد ان کا اتباع کرنے والا قبلہ بعد کا یہودی نصارہ کے قبلے کا اتباع نہیں کرتے نصارہ یہود کے قبلے کا اتباع نہیں کرتے سمجھا وہ تو ایسے شدید ہیں تو وہ آپ کا اتباع کیسے کریں گے نچل کر بما بعد ہوں پر یعنی قبلہ کے معاملہ میں تو ایسے شدید ہیں یعنی قبلہ کے معاملہ میں تو ایسے شدید ہیں کہ نہیں ہے بات ان کا اتباع کرنے والا قبلہ بال تھی میری طرف دیکھو ایک بات سمجھا رہا یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا کیا تھا لیکن قرآن پاک میں آیا کہ بی بی مریم علیہ سلاط اور تسلیم کو جب تکلیف شروع ہوئی نا عیسا علیہ السلام کے پیدا ہونے کی تو بی بی مریم کے بارے میں آیا فتح خاطت مکان شرقیہ فتح خاطت ایسے ہیں نا کہ بی بی صاحبہ ادھر دیکھو مثلاً بیت المقدس یہاں ہے تو بی بی بیت المقدس سے مشرق کی جانب چلی گئی کہاں چلی گئی مشرق کی جانب چلی گئی اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے رب ٹیلا تھا وہیں پیدا ہوئے اس کے نیچے سمجھ رہے ہو تو نسارا نے جو غلب کیا تو غلب کے اندر آ کر انہوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا کس کو قبلہ بنا لیا بیت الحم جس کو آج کل کہا جاتا ہے نا بیت الحم بیت الحم مانا گوشت کا گھر وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے سمجھا باہر تشریف لائے تو اس کو بیت الحم کہتے ہیں اب چونکہ بی بی مریم کا ذکر تھا کہ وہ مشرق کی جانب گئی تھی تو انہوں نے قبلہ اپنا بنا لیا کس کو کس کو بنا لیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس نسارا کا قبلہ مشرق یہود کا قبلہ بیت المقدس نصارہ کا قبلہ مشرق اب اختلاف ہو گیا نا ان کا اب یہود جو ہیں وہ نسارا کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے اور نصارہ جو ہے وہ یہود کے قبلے کی طرف منہ حقیقت دونوں کا قبلہ ایک تھا بیت المقدس انہوں نے بعد میں یہ گڑبڑ کی تعریف کر کے یہ تبدیل کر دیا اب پڑھو بما باغ ہم بے تاب قبلا کا باغ اور نہیں ہے بعض ان کے اتباع کرنے والے قبلے بعض کی یعنی قبلہ کے معاملہ میں تو ایسے شدید ہیں سمجھا سی اس لیے جب ان کے اقدار مشترکہ بھی ہیں اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کرتے تو آپ کو تو بالکل مخالف ہے آپ کے قبلے کا وہ کیسے اتباع کریں گے یہ جناب وما بادوں پر نکن علت شک پہلی شکل کی علت تھی کہ وہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ شدید ہیں اب دوسری شکل کیا تھی وما ان تب تاب کہاں ہے دوسری شک پر ہاتھ رکھو پہلے پڑھ لو وما انتب تاب ان کا ہوں ہے نا جی آپ بھی ان کے قبلے کا اتباع کیوں اس لیے کہ آپ ہو پیغمبر آپ کیا ہو اور پیغمبر ہمیشہ متبو ہوا کرتا ہے تابع بھی ہوا کرتا اس لیے وہ آپ کا اتباع کرے نہ کہ آپ ان کا اتباع کریں کوئی سمجھ آیا ہے اب کرو مانا بل ان تبا کا یہ زجر ثانی ہے لکھا ہوا ہے اور علت شپ دوم ہے سمجھا سی اچھا میں آ رہا ہوں اس بات پر بل ان تبا اور البتہ اگر اتباع کیا تو نے استباد نمبر اول استباد آیا نا جی؟ <coughs> استباد نمبر اول وہ کل سے سبق میں گزر آیا ہے اگر آپ نے اتباع کیا آپ کا اتباع کرنا بعید عقل ہے کیا ہے تو آپ نبی ہیں نبی تابع نہیں ہوتا بلکہ تو آپ کا تابع بننا یہ بعید عقل ہے والا انتباتا آتا اور البتہ اگر اتباع کیا آپ نے احواہم ان کی خواہشات کا ان کی یہ استباد نمبر دو ہے آپ اتباع کرو اور اتباع بھی شریعت کا نہ بلکہ احوا اور غلط خیالات کا یہ کیسے ہو سکتا ہے احوا ان کے غلط خیالات کا حضرت قبلہ بیت المقدس کو احوا کہا جا رہا ہے چون نیچے لکھا ہے باوجہ منسوخ ہونے کے باوجہ چونکہ وہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اب اللہ کا حکم نہیں رہا بلکہ احوا رہ گیا اب اللہ کا حکم نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا احوا ہو گیا چونکہ ان کی خواہش ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ بن جاتی شریعت اور وہ بن جاتا ثواب لیکن اللہ کا حکم ہو گیا تبدیل اللہ کا حکم کعبے کی طرف چلا گیا اب وہ جو ہے قبلہ وہ آپ ان کے کیا رہ گئے ہیں احوا یعنی ان کی خواہش ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کریں ان کی غلط خیالات خیالات فاقدہ باوجہ منسوخ ہونے کے سمجھ رہے ہو ممباد العلم استباد نمبر تین اور وہ بھی بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم قطعی اور یقینی یقینی علم آنے کے بعد اتباع کرو آپ یہ بھی بعید عقل ہے پھر اتباع بھی ان کی خواہشات کا یہ اور بعید عقل ہے پھر اتباع بھی اس کے بعد کیا آپ کے پاس قطعی علم آ چکا ہے یہ اور زیادہ بعید ہے مجھے یہ بات ہاں بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم قطعی ان کا غلہ منت والنی تو بے شک آپ اس وقت البتہ ظالمین سے ہو جاؤ گے کن سے ہو جاؤ گے ظالمین سے ہو جاؤ گے اور یہ محال ہے اور یہ کیا ہے کیوں بوجہ عصمت نبویہ کے بوجہ کیونکہ آپ نبی ہیں نبی معصوم ہوتا ہے گناہوں سے ظلم سے لہذا آپ کا اتباع بھی محال ہے لہذا آپ کا سن رہے ہو <clears throat> تعلیق بالمحال بھی چاہے یہی ہے نا کہ کسی چیز کو تم محال پر معلق کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی محال ہے نبی علیہ السلام اگر ان کا اتباع کریں تو بن جائیں گے ظالم لیکن آپ کا ظالم بننا محال ہے لہذا آپ کا اتباع بھی چاہے محال ہے سمجھ رہے ہو <clears throat> حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اس کو بیت الحم کہنے کی کیا وجہ ہے میں نے بتایا نا عیسا علیہ السلام گوشت اوس کے نہیں تھے لحم تھا گوشت تھا باہر آئے تو اس کا نام بیت اللہ رکھا دیا اچھا حضرت یہ بات اب ہو گئی ہے میرے سے ایک بات سن لو سنو بات یہ پرچی بھی آئی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شریعت نبی کی رضا رضا آت پر رضا کو رضا لکھا ہے رضا آپ کو دودھ پینے کو کہتے ہیں دلیل میں جی آج پیش کرتے کب ترزا تو دلیل میں وہ آج کیوں نہیں پیش کرتے تو ہر احل ہو کا وہ کہاں جائے گی اللہ ان کا لیما دن ولا لو حلال کہاں جائے گا یہ دلیل ہے ان کی بلا کر دیا سرو بات یہ جو میں نے تقریر عرض کی ہے یہ جمہور امت کی تقریر یہی ہے کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ اب کعبہ بننا چاہیے اور حضرت اس کو چاہتے تھے چنانچہ بار بار آپ اوپر دیکھتے کہ کب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خیال نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشرق لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا خیال ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو گئے اللہ نے تبدیل کر دیا سمجھا مولوی تقریر کر رہا تھا سمجھا نا سر کہ نبی علیہ السلام نے کہا ربا قبلہ تبدیل کر اللہ نے کہا ہو گیا سمجھا نا سنو بات مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کی الٹی خواہش تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہوئے ابھی قبلہ تبدیل نہ ہوئے اور کچھ عرصہ اور بھی میں بیت المقدس کی طرف منہ کروں ممکن ہے یہ یہود کے لوگ کچھ مان جائیں یہودی رہتے تھے نا حضرت نبی علیہ السلام ان کا ایمان چاہتے تھے کس کا یہود کا ایمان چاہتے تھے آپ کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے قبلہ تبدیل کیا تو یہ یہود بگڑ جائیں گے کیا ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے اس لیے اب تو ابھی تو میں آیا ہوں ابھی تو مجھے ڈیڑھ سال ہوا ہے سر مکے سے آئے ہوئے ابھی میں نیا نیا آیا ہوں تو ابھی قبلہ تبدیل نہ ہوئے تاکہ ممکن ہے یہ لوگ اور زیادہ مائل ہو جائیں اور میرے قریب آ جائیں اور ایمان کی دولت ان کو مل جائے اس لیے ابھی قبلہ تبدیل نہ ہوئے اور بار بار آپ اوپر دیکھتے تھے کہیں جبریل تو نہیں آ رہا کہیں جبریل تو نہیں آ رہا یعنی نہ آوے آپ کی مرضی کے خلاف اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے آپ کی مرضی کے جی۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ کی مرضی کے دلیل کیا ہے بھائی آپ کے پاس دو دلیلیں پہلی دلیل آپ فرماتے ہیں فالا قد رہا تقلب بابا جہ کا قد رہا تقلب بابا جہ کا بھی سما تقلب مزدر جو ہے وہ تکلف کے لیے آتا ہے جی کس کے لیے آتا ہے تکلف کے لیے آتا ہے سمجھو بات تکلف مزدور خود تکلف کے لیے آتا ہے مقولہ مشہور ہے کہ سانپ چل رہا تھا نا گرمی کی موسم تھی سخت زبردست زمین گرم تھی اور سانپ چلا تھا سانپ کیونکہ پیٹ پر چلتا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے تو کا پلّا تو پھر گرمی سخت ہوتی ہے تو سانپ الٹ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے الٹ جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ کو جو نیچے جو گرمی لگ رہی ہے وہ کچھ ختم ہو جائے تو وہ صاف جو تکلف کر کے الٹ الٹ ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں تقلب کیا کہتے ہیں تقلب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تکلف کے ساتھ اوپر دیکھتے تھے اور خوشی کے ساتھ اوپر نہیں دیکھتے آپ تکلف کے ساتھ اوپر دیکھتے تھے اور خوشی کے ساتھ ایک بات ایک تو دلیل آپ کی یہ ہے دوسری وزنی دلیل اب دیکھو اوپر ابھی جہاں سے زجر شروع ہوئی ہے والا ان عطیت الدین اوت الکتاب اب کل آجت ماتا کہاں ہے کہاں ہے ہاتھ رکھو میں پھر آگے چلوں گا ایسے نہیں چلوں گا